بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا قاسم الدوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نصب یوں ہے محمد قاسم ابن اسد علی ابن غلام شاہ ابن محمد نجش ابن علاء الدین ابن محمد فتح ابن ابن غلام شاہ ابن محمد بخش ابن علاء الدین ابن محمد فتح ابن محمد مفتی ابن عبدالسمی ابن مولوی محمد آخر سلسلہ نصب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے یعنی خاندانی اعتبار سے صدیقی ہیں شعبان یا رمضان المبارک سن بارہ سو اڑتالیس اجری میں پیدا ہوئے اور تاریخی نام خورشید حسین ہے مقام پیدائش قصبۂ نانوتا ضلع سہارنپور ہے جو دیوبند سے بارہ کوس مغرب میں اور سہارنپور سے پندرہ کوس جنوب میں اور گنگو سے نو کوس مشرق میں اور دہلی سے ساٹھ کوس شمال میں ہے ابتدائی کتابیں مولانا مہتاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبند میں ان کے مطلب میں پڑھی اس کے بعد سہارنپور میں مولانا محمد نواز صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فارسی اور عربی کی کچھ کتابیں پڑھی اس کے بعد ذوالحجہ سن بارہ سو چھپن ہجری میں دہلی روانہ ہوئے اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ رحمہ اللہ سے کافیہ پڑھنا شروع کیا اور فلسفہ اور معقول کی کتابیں سترہ شمس بازغہ مرزاہد اور قاضی وغیرہ کتابیں وہاں پڑھی اور بمعیت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ دونوں نے حدیث شریف حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور دونوں اسی زمانہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحم اللہ سے بیت ہوئے اور سلوک شروع کیا حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گیارہ ذوالحجہ سن بارہ سو سٹسٹھ اجری کو وفات پا گئے اور حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے متبائی احمدی میں مزدوری پر تصحیحی کتب کا سلسلہ شروع کیا اور اس زمانے میں حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن بارہ سو ستانوے ہجری نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھنا شروع کیا جو اس وقت پاک و ہند کے مجبوعہ تمام نسخوں پر موجود ہے یعنی صحیح بخاری کا جو حاشیہ ہے یہ انہی کا لکھا ہوا ہے آخری پانچ چھ پاروں کا حاشیہ جو سب سے زیادہ مشکل مقامات ہیں وہ حضرت مولانا قاسم نانوی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور ان سے ہزاروں نہریں جاری ہو رہی ہیں مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر میں فرمایا کہ تم سے علم دین کا فیض بکثرت جاری ہوگا حضرت علیہ الرحمٰن نے دو سال رمضان المبارک میں یعنی مولانا قاسم صاحب رحم اللہ نے صرف دو رمضانوں میں ایک رمضان میں پندرہ پارے اور دوسرے رمضان میں پندرہ پارے دو رمضانوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا اور جب سنایا تو ایسا صاف جیسے پرانے پخت کار حافظ سناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین حج کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی پہلا حج سن بارہ سو ستتر ہجری پہلا حج سن بارہ سو ستتر ہجری میں اور دوسرا سن بارہ سو پچاسی ہجری میں اور تیسرا سن بارہ سو چورانوے ہجری میں کیا اس زمانے میں ہندوستان میں دو فتنے خوب پھیلے ہوئے تھے ایک پادریوں کا اور دوسرا پنڈت دیانند سرسوتی کا یہ خیش بڑا منطقی اور فلسفی تھا مگر بفضی تعلیٰ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوی رحمہ اللہ نے علمی طور پر اس کی ایسی سرکوبی کی کہ رہتی نسلوں تک اس کی آریہ جماعت کو اپنے باطن نظریات علمی دنیا میں پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوگی انتصار الاسلام اور قبل نما اور ترکی بترکی وغیرہ کتابیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں اسی طرح پادریوں کا تعاقب کیا اور سن بارہ سو ترانوے ہجری میں چاند پور ضلع شاہ جہان پور میں جلسہ عام نے پادریوں کو ایسا لاجواب کیا کہ وہ عین جلسہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بعض کتابیں بھی افراتفری میں چھوڑ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا نانوتی رحم اللہ کی بدولت اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی اس جلسہ میں اہل کتاب کے مقابلے میں یکتا مناظر حضرت مولانا منصور علی صاحب دہلوی رحم اللہ بھی شریک تھے ظالم برطانیہ کے خلاف عامدی جہاد میں بھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بھرپور حصہ لیا اور جہاد شاملی وغیرہ میں شرکت اور جرت اور بہادری سے کفار کا مقابلہ کرنا ایک واضح تاریخی حقیقت ہے محرم سن بارہ سو تراسی ہجری میں دارالم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور اس کار خیر میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی رحم اللہ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب رقم محمد اللہ نے پورا تعاون اور شرکت کی مدرس کی پندرہ روپے ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی چند ہی روز میں چندے بڑھ گیا اور مدرس بڑھائے گئے اور معلم فارسی اور حافظ قرآن مقرر ہوئے اور کتب خانہ جمع ہوا حضرت مولانا نانوت رحمہ اللہ نے شادی بھی کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تین لڑکیاں اکرامن بیوی رقیہ بی بی اور عائشہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ہاشم صاحب اور مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحم اللہ جیسے نیک اور صالح فرزن مرحمت فرمائے جن کے آگے فرزن حضرت مولانا قاری مطاہر صاحب رحمہ اللہ متوفہ سن بارہ سو بہتر ہجری اور حکیم الامت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جیسی مشہور شخصیتیں ہیں چار جماعت اللہ سن بارہ سو ستانوے ہجری کو جمعرات کے دن بعد نماز ظہر بعلت ذیق نفس قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوی رحمہ اللہ اس دنیائے خاک و گل سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں میں جا بسے اور دارالعلوم کے قریب ہی قبرستان میں مدفون ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوں اور باقیات صالحات میں نیک اولاد مخلص شاگردوں کے علاوہ بیش قیمت علمی اور تحقیقی کتابوں کا ذخیرہ یادگار چھوڑ گئے ہیں آب حیات حدیت أجوبة اجوب اربعین انتباہ تقرير تقریر دلبزیر حرج الاسلام مباحث شاہ جہان پور میل خدا شناسی انتصار الاسلام قبل نما تصویۃ العقائد توثیق الکلام دلیل محکم تحف الحمیہ قصائد قاسمی جمال قاسمی لطائف قاسمی مناظر عجیبہ تقدیر الناس اسرار قرآنی ترکی بترکی مشہور کتابیں ہیں ہندوستان میں اپنے وقت کے اندر عظم و تحقیق کا مضبوط پہاڑ تبدیل دین کا انتھک عالم بردار علوم دینیا کے احیاء کا کامیاب مجدد ظالم برطانیہ کے ساتھ لڑنے والا بہادر سپاہی پادریوں کا تعاقب کرنے والا نڈر مناظر آریوں کے چھکے چھڑانے والا بے باک ناقد اسلام کے خلاف فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے اپنی جان عزیز کو پیش کرنے والا فدائی مسلمان قوم ملت کا بے لوس خیرخواہ توحید و سنت کا بے لاگ ناشر شرک و بدعت کا قلعہ کمع کرنے والا اور ماخی لذا اسی دنیا اور شہرت سے کنارہ کشی کرنے والا بے نفس صوفی منقصر المزاج حلیمتبہ اور متباعر عالم پروردگار عالم سے لگاؤ اور محبت رکھنے والا سچا عاشق حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مودت کے گہرے سمندر میں غوطے لگانے والا ماہر شناور و غوطہ زن ختم نبو ختم نبوت کا جانثار پروانہ صلف صالحین کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا پختہ عقیدت من حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رہتی دنیا تک علم و عمل کی روشنی کا بہترین مینار اور آفتاب رشت و ہدایت ہی مانا جائے گا یہ جدا بات ہے کہ اس کی بے پناہ روشنی کے سامنے چمکادڑوں کی آنکھیں نہ کھل سکیں اور وہ دن کو بھی رات کہنے پر مصر ہوں اور واویلا مچانے اور حسد بغض کی بھٹی میں جلنے ہی کو اپنا لذیذ شیوا اور وطیرہ بنائے ہوئے ہوں مگر کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکون جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے